ایک انوکھی ہے سحر جس سے باہم ہے شام دو ایک انو کی ہے سحر جس سے باہم ہے شام دو دونوں طرف ہے چہرے کے زلف سیاہ فام دو دونوں طرف ہیں چہرے کے سیاہ فام دو دونوں سہر ہیں بیچ میں پہلو میں ان کے شام دو دونوں سا دو دو سہر ہیں بیچ میں پہلو میں ان کے شام دو ان کی جبین ناز پر زلف سیاہ بکھر گئی ان کی جبین ناز پر زلف سیاہ بکھر گئی شب کے حسین پردے میں چمکے مہ تمام دو شب کے حسین پردے میں چمکے مہ تمام دو کلموں سے ان کے لگی شمس و قمر کی روشنی یہ ہے انہیں کتابشے یہ ہے انہیں کے نام دو یہ ہے انہیں کتابشے یہ ہے انہیں کے نام دو پی کے پلا کے میں کشوں تل چدروں نے جام دو خطرہ دو قطر رہی صحیح کچھ تو برا نام دو سربدرت درخت دام برخا کے در فسادام بیمار ہجر بادام اپنی نظر کا جان دو بیمار ہجر بادام اپنی نظر کا جام دو گنچے دل کھلائیے جلوائے رخ دکھائیے جام نظر پلائیے دور چلے مدام دو جام نظر پلائیے دور چنے مدام دو فرش نظر پہ ہو گزر پامال میں سر بسر رہوار ناز کو ادھر جمبش پہ خیرام دو رہوار ناز کو ادھر جمبش پہ خیرام دو کشتی زندگی میری اب تو آ لگی کہتی ہے تم سے زندگی اب تو میں دوام دو کہتی ہے تم سے زندگی اب تو میں دوام تو ان کی امان میں رہے جن کے کرم سے مل گئے ان کے چمن کے پاس باہ سامر ہومام دو یہ دونوں بے خطر رہے یہ دونوں بے خطر رہے اسلام کی پر رہیں آدائے دین پر رہیں شمشیر بے نیا دین پر رہیں شمشیر بے نیام دو میدان شاہ جی اکثر ہے پر خطر زمین یہ مجلی سے غزل نہیں منہ کو جرا لگا